بے شک جس نے تم پر قرن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پیرنا چاہتے ہو تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور جو کھلی گمراہی میں ہے